وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے